ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جس نے پیغمبروں کو نہ چھٹلایا ہو اس لیے میرا عذاب بچا طور پر نازل ہو کر رہا